حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر خاک ڈالیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار سات سو بیالیس